حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو ترانوے